اس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور نظام سرمایہ داری الٹ جائے گا لیکن یہ کچھ کمیونزم کے فلسفہ حیات کی روح سے نہیں ہوگا جس میں انسان کے لیے وہ جذبہ محرکہ نہیں ہوتا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور کم از کم اپنے لیے رکھ کر باقی دوسروں کی ضروریات بھی کرنے کے لیے برضائے رقم دے دے نہ ہی ان کے یہاں مستقل اخبار اور مطلب معیار حق کو باطل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی نظام میں یہ کچھ ریجیمنٹیشن کے ذریعے کرنا پڑتا ہے جس سے فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے پرانے کریم جو نظام لاتا ہے اس میں اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں بلکہ اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا تم لے تو نقصن کسی فرد کا کسی فرد پر کسی قسم کا اختیار اور اقتدار نہیں ہوتا اس میں ہر فرد کو مقام آدمیت نصیب ہوتا ہے اور وہ صرف انسانیت سے جات سرفراز ہوتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نظام میں آئین و قوانین بھی باقی نہیں رہتے اور معاشرہ کمیونزم کے فلسفہ کے مطابق لا مملکتی یا لا قانونی ہو جاتا نہیں ایسا نہیں ہوتا اس میں لا قانونیت نہیں پھیلتی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ول امر جاؤ مائے دن بن اس میں تمام معاملات خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق طے پاتے ہیں اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کا نہیں خدا کے غیر متبدل قوانین کا ہوتا ہے اس میں مستقل اور مطلق معیار معیار حق و باطل کی کار فرمائی ہوتی ہے یوں اس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے نہ محکوم کس گا قائد و محروم نیس اب مولا حاکم و محکوم نیس یہ ہوگا وہ دور جس کے متعلق کہا کہ تبدل الرد غیر الرد والسماوات اس وقت یہ زمین بدل جائے گی یہ آسمان بدل جائے گا وہ اشرقت قتل ارد بلور ردا اور زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی یہ ہے وہ نظام ربوبیت یہ ہے وہ نظام ربوبیت جو انسانیت کا آخری سہارا ہے اور جس سے جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے جنت کو پالے گا قرآن کی روح سے انسان کا انجام تباہی نہیں سرفرازی وبلندی ہے اس کے سفر حیات کا محال کشتیوں کے امیت غار نہیں بلکہ لطر تر قدم نہ تب کن ان تب کن اس کا سوار کو بلند سے بلند تر مقامات کی طرف چڑھتے چلے جانا ہے عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کہ اپناؤ حسر حاضر کی عصر حاضر کی بے پناہ تاریخیوں میں قرآن کا پیغام ہی وہ روشنی کا مینار ہے جو طوفانوں میں گری ہوئی کشتی انسانیت کو ساحل مراد کی نشاندہی کر سکتا ہے اقبال کی آنکھ نے پرانی بصیرت کی روح سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا اور یہ ان کا اقتباس ہے کہ جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریب ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدنی کی خاطر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس سے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے اقبال نے اس نئی دنیا کا ایک دھندلا کا خاکہ دیکھا تھا لیکن اب زمانے کے تقاضوں سے وہ دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہے اور وہ دنیا جسے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں تعمیر کر رہی تھی اسے کائنات سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے انسان کا موجودہ عالمگیر اضطراب مایوسیوں کا پیغام مرد نہیں امیدوں کی نصیب حیات ہے یہ وہ خزاں ہے جو آنے والی بہار کے لیے تائر پیش رش ہوتی ہے یہ وہ آخری سب کی تاریخی ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ مزدور صبح دری تیرا شبانم دادنگ سنا خورشید نشانم دادم دیکھنا یہ ہے ابھی مان کہ اس خرشید و جہاں تاج کی پہلی کرنوں کی جبی دوستی کی شہادت کس خطہ زمین کے حصے میں آتی ہے جس کے نصیب میں یہ شہادت ہو گئی اسی کی قسمت میں نو انسان کی امامت لیڈرشپ ہوگی اور یہی ہے طلوع شہر کی وہ یقین آخری امید جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہتے ہوئے اس پیسر محبوبیت کا دامن تھانے بیٹھا ہوں کہ تیرے سوا کوئی شائستہ ہے بھی تو ہو میں تیرے در سے جو اٹھوں تو کس کے ڈر جاؤں اور ملنا سننا کا ضروری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کنوینشن کے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور اس اجلاس کی صدارت سے نوازا سچی بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی اور نوازا صحیح معنوں میں میرے جذبات کا یہ مضر نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ محترم پرویز صاحب کی تقریر سننے کے بعد جو میرے احساسات ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں سچے معنوں میں ارکان اسلام کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل کی شرکت سے اس قدر نفع بخشا اس تقلید میں شرکت میری زندگی کے یادگار واقعات میں سے ہوگی مجھے محترم مجھے محترم پرویز صاحب سے ایک عرصے سے ذاتی تعارف کا فخر حاصل ہے اور اگر مرکزی حکومت کے وابستگی کے سلسلے کو مثبت قرار دیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماؤ مجنو ہم سبق دا دیوان دودیوان دشہرا مادر ماں در رسوا سے دے لیکن ان کے ساتھ مانوی تعارف ان کی پرانی فکر کے ذریعے ہوا اور یہ وہ تعارف ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی گرہیں مضبوط سے مضبوط کر ہوتی چلی جاتی ہیں مجھے اس عمر کے اعتراض میں نہ صرف یہ کہ کوئی تعمل نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں نے ان کی قرآن فکر سے بہت استفادہ کیا ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں یہ تو ان کی تصنیفات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو بلند علمی پایا علمی پائے کی نہ ہو لیکن میری بصیرت کے مطابق ان میں ان کی لغات و قرآن اور مصوب و قرآن یقیناً صدیوں زندہ رہیں گی لیکن علمی تصنیفات کے علاوہ محترم پرویش صاحب کی عملی خدمات بھی کچھ کم مستحق شکایت نہیں تحریک پاکستان کے دوران ہمیں ہندو اور انگریز کے خلاف جو جنگ لڑنی پڑی تھی وہ بجائے سے بڑی ہمت طرف تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ محیط لڑائی وہ تھی جو اس تحریک کی مخالفت کرنے والے یعنی تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے والے ایک گروہ علماء کے ساتھ لڑنی پڑی تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے اس گروہ میں شامل جو ابھی وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ کبھی شہری کے خلافت کے مخالف نہیں تھے لیکن لیکن اس وقت اس وقت ان لوگوں کو جو لوگ شہری کے پاکستان کے معیت تھے انہیں جنت الحمقام میں رہنے والے سے تصویر دیتے تھے اس لڑائی میں محترم پرویز صاحب نے جس آرائی کا ثبوت دیا تم اسلام کے اس زمانے کے پائی اس پر صاحب ہیں اور یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب پردیش صاحب انگریزوں کی حکومت میں ہندوؤں کے ماتحت ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے ان حالات میں اس قسم کی کھلی ہوئی جنگ کرنا انہیں کا کام تھا لیکن ان کی یہ جنگ تصویر پاکستان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی بدقسمتی سے یہ اب تک جاری ہے اب ان کی یہ جنگ ہے قدامت ترقی کی تاریخیوں کے خلاف ایک جہاد مسلسل اس جنگ میں بھی ان کا انداز منفرد ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ آرائیوں اور پھر سنگیزیوں سے آپ فساد تو برپا کر سکتے ہیں لیکن قوم میں کہیں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جب تک قوم کے قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا نہ کی جائے اور یہی وہ جہاد ہے جس میں یہ گزشتہ بیس سال سے مسلسل مصروف ہیں اور جس کے نتائج الحمدللہ للہ بڑے خوشگوار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیہات کو بغیر کسی خارجی امداد کے تنہا جاری رکھے ہوئے ہیں اس جنگ میں اس جنگ میں ان کی قوت کا راز قرآن مجید کی محکمیت اور اکبریت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ان کا یقین محکم ہے جن کی ایک جھلک آپ نے ان کے آج کے خطاب میں بھی دیکھ لی ہے قرآن مجید فطرت کے قوانین کی طرح تمام نئے انسان کے لیے کھلا ہوا جا حیات ہے جس طرح فطرت اپنے حقائق کے منتخب کرنے میں کوئی بخل نہیں کر برتی جو بھی اس کے نقاب کشائی کے لیے ہاتھ بڑھائے ان سے فکر مسکراتی ہوئی جو حجابانہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اسی طرح خدا کی یہ کتاب عظیم دی اپنی رہنمائی میں ماں اور سنا میں کوئی تصویر نہیں کرتی ولدینہ جاہدو پینا لنا جیسب خدا کا شکر احساس ہے یعنی جو بھی ہمارے بارے میں جب جہد کرے گا ہم اسے اپنی طرف آنے والے راستے دکھا دیں گے سر صداقت کے ساتھ جب جہد کی ہے اور بس حس کی جا قسمت قسمت بادہ بنداز جانچ پیجا لیکن کسی جدید راستے کی تلاش اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس راستے کے غلط ہونے کا احساس کرے جس پر وہ چلا جا رہا ہے جیسا کہ پرویز صاحب نے اپنے خطاب میں وضاحت سے بتایا ہے اس وقت اقوام عالم کا حیضان اختراب اس عمل کی بشاعت دیتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ راستے کی صحت کے متعلق غیر مطمئن ہو چکے ہیں اس لیے وہ ان کی جگہ ایک جدید راستے کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور چونکہ وہ اپنے ذہن کے تراشیدہ راستوں کو ایک ایک کر کے آزما چکے ہیں اس لیے اب امید کی جا سکتی ہے کہ ان کا اگلا قدم اس راستے کی طرف اٹھے گا جو قرآن مجید نے متعین کیا اور جو طائیوانی انسانیت کو اس کی منظر مقصود کی طرف لے جائے گا ان لوگوں کا نو انسان کا احسان ہے جو اس راہ دن کردہ قافلے کے لیے صحیح راستے کی نشاندہی کرتے ہیں محترم پرویز صاحب یقیناً ان افراد میں بلند مقام رکھتے ہیں میں پھر ایک بار ادارہ لیے اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جلسے کی صدارت اور محترم پرویز صاحب کے امیت سیالات سے مستفید ہونے کا خواب بخشا وعلیکم السلام